حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے میں آپ کو سلام کہتا تو آپ مجھے سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے ایک دن میں آیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو سلام کہا آپ نے مجھے جواب نہیں دیا جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں ایک نیا حکم جاری کیا ہے کہ تم نماز میں اللہ کے ذکر اور نماز کے مناسب الفاظ کے علاوہ کوئی کلام نہ کرو اور اللہ تعالی کے سامنے آجزی اور سکون سے کھڑے رہو سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکیس